سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کا پانی منی کے پانی کے خروج سے استعمال کیا جاتا ہے حدیث نمبر آٹھ سو سینتیس مسند احمد